حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھپا رکھا تھا اور میں حبشہ کے لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو مسجد میں تیروں سے کھیل رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا لیکن نبی کریم نے فرمایا کہ جانے دو اور ان سے فرمایا اے بنو ارفدہ تم بے فکر ہو کر کھیل دکھاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو اٹھاسی